السلام علیکم آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افزا سے بزنس فائنانس کے ٹوینٹی سکس لیکچر میں ہو رہی ہے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک ڈسکشن کو وائنڈ اپ کیا تھا اور ایک نئے ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کو شروع کیا تھا تو ہم پہلے پورشن آف دی لیکچر میں بات کر رہے تھے کامن اسٹاک ویلویشن کی اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ کامن اسٹاک ویلویشن میں ٹائم ویلو آف منی ہی کے کانسپٹ کو ہم یوز کرتے ہوئے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر شیئر کی ویلو کیا ہے اور پھر ہم نے ذکر کیا کہ کامن اسٹاک کے فیچرز کیا کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کرنی شروع کی کہ ہمارے پاس ایک اور ٹائپ آف اکویٹی بھی موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریفر اسٹاک تو ہم اس کو پرٹیکولر اسٹاک کو پریفر اسٹاک کیوں کہتے ہیں اس کے کیا دوسرے فیچر نارملی جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ان پہ بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی تو ہم نے پریفر اسٹاک کو کہا کہ we call it prefer stock because ان کی پریفرنس ہے over the common stock on the dividend distribution اور the income of the firm plus on the assets in case of the liquidation of the firm کہ پریفر اسٹاک جو ہے ان کی پریفرنس ہے کہ اگر فرم جو ہے وہ انکم ارن کرتی ہے ان اے پرٹیکولر ایئر اور بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہیں وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں ٹو ڈکلیئر دی ڈیویڈینڈ تو سب سے پہلے ڈیویڈینڈ جو ہیں وہ پے کیے جائیں گے to the prefer stock holder and then later on جو ہے to the common stock holder اسی طرح اگر فرم جو ہے وہ لکوڈیٹ کرتی ہے بینک کرپسی یا کسی اور وجہ سے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ when the assets are sold تو سب سے پہلے ایکسٹرنل ہمارے جو کلیمس ہیں کریڈیٹرس کے ان کو پے آف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوگی ون شیئر ہولڈرز کی ٹرن آتی ہے تو ہم سب سے پہلے پے کریں گے to the paper stock holder and then later on to the common stock holder تو ہمارے جو پریفر ہیں ان کی ایک اسپیسیفک جو ہے وہ اسٹیٹڈ ویلو ہوتی ہے اور وہ اسٹیٹڈ ویلو جو ہے اس کے مطابق ہی ان کا جو ڈویڈنٹ ہے وہ پری ڈیسائڈیڈ ہوتا ہے تو جب ہم پریفر اسٹاک کی بات کرتے ہیں تو it basically is a kind of hybrid security کہ اس میں کچھ فیچر جو ہیں وہ بانڈس کے ہیں اور کچھ فیچر جو ہیں وہ کامن اسٹاک کے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ فکس ڈیویڈنٹ ہے پری ڈیسائڈیڈ ڈیویڈنٹ ہے تو it resembles to the bond اور جب ہم کہتے ہیں کہ ڈیویڈنٹ اس وقت پے کیے جاتے ہیں جب بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہیں وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں ڈکلیئر کرتے ہیں تو then it resembles to the equity for tax purpose and for the legal purpose ہماری جو پریفر اسٹاک ہولڈر ہے it is classified under the equity section اب پریفر اسٹاک کے there are certain other feature as well ایک فیچر ہے اس کا cumulative and non cumulative prefer stock اگر پریفر اسٹاک جو ہیں وہ کیومولیٹو ہوں تو صورت حال میں اگر ایک پرٹیکولر سال میں پریفر اسٹاک ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ پے آؤٹ نہیں کیے گئے تو نیکسٹ ایئر جب ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہوں گے اور پیمنٹ ہوگی تو پہلے پچھلے سال کے ڈیویڈنڈ ان ایریئرز پے کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے کرنٹ ایئر کی ڈیویڈنڈ پیمنٹ ہوگی to the prefer stock holders اور اگر ڈیویڈنڈ نان کیومولیٹو ہوں گے تو پھر صرف اور صرف کرنٹ ایئر کے ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ پے کیے جائیں گے اب اس کے ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ where should we classify the prefer stock جس میں ایک فیچر یہ ہے کہ ہمارے فیچر جو وہ ریزمبل کرتے ہیں ہمارے بانڈس جو ہیں پچھلی ڈسکشن میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ بھی کالبل ہو سکتے ہیں اور وہ جو کی کنورٹیبل بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس پرپز کی تو جو پریفر اسٹاک ہیں ان کو جو جو ہے پے کیے جاتے ہیں دے آر فلی ٹیکسیبل اس لیے dividend payment to the prefer stock holder deductible for corporation point of view یعنی کارپوریشن بھی اس پہ ٹیکس دیتی ہے اور انڈیویجل جو ہے وہ بھی اس پہ ٹیکس دیتے ہیں تو یہ ریزامبل کرتا ہے ٹو دی کامن اسٹاک تو final bottom line there are certain feature جو کہ ریزمبل کرتے ہیں ٹو دی بانڈس لیکن جب ہم اس کو لیگلی کلاسیفائی کرتے ہیں on the balance sheet of any corporation تو ہم پریفر اسٹاکس کو کلاسیفائی کرتے ہیں انڈر دی اکویٹی سیکشن اس کے بعد ہم نے بات شروع کی تھی کہ اسٹاک مارکیٹس اسٹاک مارکیٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نے دو طرح کی مارکیٹس کی بات کی ایک تھی پرائمری مارکیٹ اور دوسری تھی ہماری سیکنڈری مارکیٹ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو پرائمری مارکیٹ ہے اس میں نئی سیکورٹیز جو ہیں وہ ایشو کی جاتی ہیں بائی دی کمپنی اور the issuer to the investor اور یہ فرسٹ ٹائم ایشو ہوتی ہیں جبکہ سیکنڈری مارکیٹ میں آلریڈی ایشوڈ سیکورٹیز جو ہیں وہ ٹریڈ ہوتی ہیں امانگ ویریئس انویسٹرس تو جو ہمارا اسٹاک مارکیٹ ہے basically it is secondary market تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی ہمارے پاس جو ہے دو طرح کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں فیسلٹیٹر ہوتے ہیں جو کہ اس ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں ایک تھا ہمارے بروکرس اور دوسرے تھے ہمارے ڈیلرس تو ڈیلرس کو ہم نے یہ کہا کہ they buy and sell the securities and they maintain the inventory of the securities وہ خود بائی کرتے ہیں اس کے بعد سیل کر دیتے ہیں اور ان کے پاس ایک مینٹین انوینٹری ہوتی ہے سیکورٹیز کی at all time just like the car دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے بروکر ہوتے ہیں بروکر جو ہیں they do not maintain an inventory they do not buy and sell rather کیا ہوتا ہے کہ they facilitate the buying and selling buyer اور سیلر کو آپس میں فیسلٹیٹ کرتے ہیں brokers and they charge a commission for that. ہم نے شروع کیا پچھلے ہی لیکچر میں جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہماری فائنانس مینیجر کی تین مین ایریاز آف ریسپانسبلٹیز میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈسیشن میکنگ یا ایریا آف ریسپانسبلٹی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ what long term investment should be undertaken کون سی کرنی چاہیے سو so دیٹ کہ اس کا امپیکٹ جو ہے آن دی فرم جو ہے that should increase the share holders wealth although کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دو اور ریسپانسبلٹی ایریاز ہیں ایک ہے اس میں کہ ہم ڈسائڈ کریں کہ ہمارے ڈیٹ اور اکویٹی کی ریشیو کیا ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں کیپیٹل اسٹرکچر ان شاء اللہ آگے جا کے ہم اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے اور اس کے بعد ہے ورکنگ کیپیٹل مینجمنٹ کہ کیا لیول ہونا چاہیے ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس کا اس کے بارے میں مزید ڈسکشن انشاءاللہ ہم آگے جا کے کریں گے لیکن تینوں ایریاز میں سے سب سے امپورٹنٹ ایریا تھا to decide about the long term decision تو اس لانگ ٹرم ڈیسیشن کے لیے جو ہم کیپیٹل بجٹنگ کے کانسپٹ کو انٹروڈیوس کرنے والے ہیں basically it relates to the allocating of the budget for undertaking the long term investment project اب ہمارے پاس کئی آلٹرنیٹوس موجود ہو سکتے ہیں ہمارے پاس آپشنس ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں to undertake undertake long term investment project تو ہم کس کو سلیکٹ کریں کیا کرائٹیریا جو ہیں وہ نارملی یوز کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا تھا although there are four five commonly use criteria to evaluate the long term investment project لیکن ان میں سب سے زیادہ یوزفل جو ہے اور کامنلی یوز جو ہے that is net present value تو ہم نے شروع کی تھی اپنی discussion from the net present value تو نیٹ پرزینٹ ویلو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ whenever the market value of the project is more than the cost of the project then we have positive net present value whenever we have the market value of the project less than the cost of the project then we have the negative present value, net present value. اس کے لیے ہم نے یوز کیا تھا وہی ٹائم ویلو آف منی ہی کے کانسپٹ کو کیونکہ we are talking about cash flows جو کہ اکر کریں گے سم ٹائمس ان فیوچر اور ڈسیشن ہمیں آج کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیش فلوز کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں ان ٹرمس آف ٹوڈے اور اگر کوئی initial cost of the project ہے تو وہ بھی اس میں سے سبٹیکٹ کر کے نیٹ پرزینٹ ویلو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں باٹم لائن بیسک پرنسپل جو ہے ہمارا کیا تھا نیٹ پرزینٹ ویلو کے لیے کہ جب بھی ہم نیٹ پرزینٹ ویلو کا کرائٹیریا یوز کریں گے تو the projects the net present value positive should be accept and those project which have negative net present value should be rejected. کہ جب بھی ہمارے پروجیکٹس کی نیٹ پرزینٹ ویلو پوزیٹو آئے گی تو ہم جو ہے اس کو ایکسپٹ کریں گے اور جب نیگیٹو آئے گی تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے آف کورس اس میں ٹائم ویلو آف منی کا کانسپٹ یوز ہو رہا ہے require is an other important factor تو آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے کہ یہیں سے مزید کیری آن کریں گے کہ we are still discussing the capital budgeting techniques various method long term investment ہم کمپلیٹ کریں گے of the payback period and will permit we will also talk about accounting method تویا کو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس ایک تو ہم نے پہلے شروع کیا ہوا ہے نیٹ پرزینٹ ویلو کا اس کی ایک ایگزامپل لیں گے ٹو فردر ایٹ پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے second criteria which is the payback method دو تین ایگزامپل لینے کے بعد will talk about the weakness and the strength of that particular method and then if the time will permit we will also talk about the average accounting return method A A R ہم شروع کرتے ہیں اپنا وہی ڈسکشن نیٹ پرزینٹ ویلو کی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ how can we use the net present value method جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیسک پرنسپل کیا ہے that we have return on this particular slide and investment should be accept if the net present value is positive and rejected if it is negative And suppose there is another possibility. Okay, it is neither, neither negative nor positive. تو صورت حال میں اگر ہمارے پاس این پی وی جو ہے وہ زیرو آ جائے تو پھر کیا سیناریو ہوگا کیا سچویشن ہوگی تو جب ہمارے پاس این پی وی یا نیٹ پرزینٹ ویلو جو ہے وہ زیرو آ جاتی ہے تو then we will be indifferent should we be taking it اور should be not be taking it that is kind of subject اب there are two main comments ایک یہ ہے کہ جب ہم نیٹ پرزینٹ ویلو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم کیا یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں for the cash flows so discounting method is not that much complicated it is kind of mechanical وہی جو ہم نے پیچھے بھی یوز کیا تھا جب ہم ٹائم ویلو آف منی کی بات خود کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے لیٹر آن کیا کیا تھا کہ we applied the concept of the time value of money جب ہم ویلو کر رہے تھے بانڈ کو اور اسٹاکس کو لیکن امپورٹنٹ کیا ہے زیادہ پیکیولر کیا ہے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے دیٹ از کہ ہم کیش فلوز کو ایسٹیمیٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ریکوائر کرنا is more important and secondly جب ہم بات کرتے ہیں نیٹ پرزینٹ ویلو میتھڈ کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نیٹ پرزینٹ ویلو جو ہے اگر وہ پازیٹو ہے تو it will add value to the shareholders wealth اگر وہ نیگیٹو ہے تو شیئر کی ویلو جو ہے وہ کم ہو جائے گی لیکن اصل یہ سارا کچھ بیس کس پہ کرتا ہے ہمارے ایسٹیڈ کیش فلوز کے اوپر اگر ہم ٹرو مارکیٹ ویلو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے we should place that project in the market for sale اور then we can get the true market value of that particular project and of course we are unable to do that تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ہمارے جو ایسٹیمیٹڈ کیش فلوز ہیں اور جو ہمارا ریکوائر ریٹ آف ریٹرن ہے ان کے ریلائبل ہونا بہت ضروری ہے تو فوکس کس چیز پہ ہے کہ جب ہم کسی بھی لانگ ٹرم کیپٹل پروجیکٹ کے کیش فلوز کو ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اس اسے related require rate of return کا فیگر جو ہے وہ لے رہے ہیں تو ہمارے جو ایسٹیمیٹ ہیں دے شوڈ بی ریلائبل اس کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے نیٹ پرزینٹ ویلو ہی کے کانسپٹ کو let's take another example کیونکہ پچھلی ایگزامپل میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے جو کہ اینویٹی کی شکل میں ہے تو اس کو ڈسکاؤنٹ بیک کرنا بہت آسان تھا and we use formula which was for an ordinary annuity اب ہم ایک ایگزامپل لیں گے جس میں ہمارے پاس کیش فلوز مکسڈ ہیں they do not remain the same and then then we will try to see کہ ہماری جو ہے این پی وی کرائٹیریا کی بیسس پہ اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے یا کہ ریجیکٹ کرنا چاہیے سو سپوز وی آر آس to decide whether our new product be launched based on projected cost and sales we expect that the cash flows over the five years life of the project will be two thousand dollar in the first two year and four thousand dollar in the next two years and five thousand in the last year project ہے ہمارے پاس اس کا time period is five year ہمارے cash flows first two years کے لیے ڈفرینٹ ہے تھرڈ اینڈ فورتھ ایئر کے لیے ڈفرینٹ ہے اینڈ ففتھ ایئر کے لیے ڈفرینٹ ہے so it would cost about ten thousand to begin production given ten percent discount rate what should we do meaning thereby کہ اگر ہمارے پاس require rate of return for the investor is 10% اور دا ڈسکاؤنٹ ریٹ از 10% تو should we be undertaking this project or not اب ہم کیا کریں گے کہ انہیں پروجیکٹڈ کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے انیشیل کاسٹ کو اس میں سے سبٹیکٹ کرنے کے بعد وی ول سی کہ whether we come up with the negative N P V or the positive N P V so the total value of the product by discounting this cash flow to present will be P V is equal to two thousand ہم نے ڈسکاؤنٹ کیا at one point one first year کا فرائی کی rate of percent for five time period so point so have one thousand eight eighteen plus one thousand six fifty three plus three thousand five plus two thousand seven thirty thirty یہ تھی ہماری اب جب ہم نے اور present value of cash flow is the market value بیسٹیڈ 10% تو جب ہم نے نیٹ پرزینٹ ویلو لینی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اسی کو پرزینٹ ویلو کو لیتے ہوئے اس میں سے کاسٹ کو مائنس کر دیں گے جو کہ ٹین تھاؤزینڈ ہے so the present value of the expected cash flows is twelve thousand three thirteen but the cost of getting those cash flows is ten thousand so the N P V is twelve thousand three thirteen minus ten thousand is equal to two thousand three thirteen so based on the N P V criteria since net present value is positive we should undertake this particular project تو یہ تو ہمارا نیٹنٹ ویلو کا کرائٹیریا اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور کرائٹیریا کا جو ادر دین داٹ پر شارٹ ٹرم انسٹمنٹ پروجیکٹ اور وہ ہے ہمارا پے بیک پیریڈ کا میتھ مطلب. تو ہمارا پے بیک پیریڈ میتھڈ جو ہے as is indicated by the name کہ it relates to the fact کہ within how much time period ہماری جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ کمپنی کو پے بیک کر دیتا ہے ہمارا project the the length of time period during which ہماری initial investment on the project comes back to the company is known as the payback period method. اب اس کو بھی ایکسپلین کرنے کے لیے let's start with a very simple example تو یہ ایگزامپل ہم نے لی ہے جسے the payback period is the amount of time required for an investment to generate cash flows to recover its initial cost so we have this particular small example جس میں ہماری initial investment time period zero is today is fifty thousand dollar the cash flows generated by this project will be thirty thousand in first year twenty thousand in the second year and ten thousand third year and fifty thousand in fourth year اب ہم نے جو اماؤنٹ جو ہے ریکور کرنی ہے that is the initial investment of fifty thousand اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے عرصے میں ہمارے 50,000 thousand will come back to the firm تو ہم سمپلی کیش فلوز کو دیکھیں گے تو فرسٹ ایئر میں ہمارے کیش فلوز کتنے ہیں دے آر تھرٹی تھاؤزینڈ تو تھرٹی تھاؤزینڈ تو ہمارا ریکور ہو جائے گا after one year then at the end of the second year we will be in position to recover another twenty thousand so all together thirty thousand plus twenty thousand will give us our initial investment of So so this investment for itself back exactly to two اور payback period is two years. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیلکولیٹ تو کر لیا کہ ہمارا پے بیک پیریڈ جو ہے وہ ٹو ایئرس ہے should we be accepting the project or should we be rejecting the project اس کے لیے ہمارے پاس کیا ڈسیشن کرائیٹیریا ہوگا اس کے لیے ہم جو ہے ایک کٹ آف پیریڈ جو ہے پہلے پری ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ سملر ٹائپ آف انویسٹمنٹ کو اتنے عرصے میں انیشل انویسٹمنٹ کو پے بیک کر دینا چاہیے سو دیٹ بیکمس اسٹینڈرڈ تو کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ کو ہم کمپیئر کریں گے اس اسٹینڈرڈ پے بیک پیریڈ کے ساتھ اور اگر ہمارا calculated payback period is less than that standard payback period we will go ahead کیونکہ ہمیں جلدی ریکوری ہو رہی ہے اور اگر ہمارا کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ جو ہے وہ اس سے لمبا ہو اسٹینڈرڈ پے بیک پیریڈ سے تو ہم ریجیکٹ کر دیں گے اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو فارملی اگر ہم نے اسی رول کو لکھنا ہو تو we are going to write it down just like this کہ an investment is acceptable if its calculated payback period is less than some specified number of years تو پچھلی اگزامپل میں تو ہمارے پاس کیلکولیشن بہت آسان تھی کہ ہمارے پاس ففٹی تھاؤزینڈ کی انیشیل انویسٹمنٹ تھی اور ایگزیکٹلی exactly دو سال کے بعد ہمارے پاس ففٹی تھاؤزینڈ جو ہے وہ پے بیک کر دیا اس پرٹیکولر پروجیکٹ میں اب ہم ایگزامپل لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس کیش فلو کا pattern does not exactly match with the payback اور initial investment by the total amount یعنی کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ اماؤنٹس ہیں اور ہمیں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ اس میں کرنی پڑتی ہے fraction of the year is a possibility جب ہم پے بیک پیریڈ کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں and that example is reflected on this particular slide کہ suppose the initial investment is sixty thousand dollar and cash flows are twenty thousand in the first year and ninety thousand in the second year the cash flows over the first two years are in total we have ninety thousand plus twenty thousand hundred and ten thousand so the project pays back some time year after the first year the project leaving forty second year اب ہمارے پاس سینیریو کیا ہے کہ انیشل تھاؤزینڈ کی تھی پہلے سال میں ہمیں جو ریکوری ہوتی ہے جو اماؤنٹ ملتی ہے دوسرے سال میں جب ہمیں جو اماؤنٹ ملتی ہے جو کیش فلو ملتا ہے اس کو اگر ہم پہلے سال میں ایڈ اپ کر دیں تو ہمارے پاس ٹوٹل آ جاتا ہے ہنڈریڈ پہلے سال کا ٹوینٹی تھاؤزینڈ دوسرے سال کا نائنٹی تھاؤزینڈ لیکن ہمیں چاہیے کتنا ہے انیشیل انویسٹمنٹ ہے سکسٹی تھاؤزینڈ تو اب ہم کس طرح پے بیک پیریڈ کو کیلکولیٹ کریں گے so let look at this particular calculation note that this forty thousand is forty thousand over ninety second over three hundred ہمارے پاس سال میں تھری سکسٹی فائیو ڈیز ہیں so four by nine multiplied by three sixty five to hundred approximately which means the payback period is just over one year and five month کہ ہمارے پاس جو ہے سیکنڈ ایئر میں نائنٹی تھاؤزینڈ آتی ہیں لیکن ہمیں اب بیلنس چاہیے کتنا ہے سکسٹی میں سے ٹوینٹی فرسٹ ایئر کا نکل گیا تو ہمیں بیلنس چاہیے ہے اونلی فورٹی تھاؤزینڈ کا تو forty thousand as a ratio to the total cash flows of the second year which is ninety thousand تو that ratio is four by nine تو اس کو اگر ہم نمبر آف ڈیز سے ملٹیپلائی کرتے ہیں we get the number of days so approximately ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے ہمیں پے بیک کرتا ہے initial investment of sixty thousand in one year and five months approximately اب اسی پے بیک پیریڈ میتھڈ ہی کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے ہم ایک اور چھوٹی سمپل ایگزامپل لیتے ہیں جس میں اگین ہمارے پاس کیش پیٹرن جو ہے کیش فلو پیٹرن جو ہے اس طرح کا ہے کہ exactly at the end of second third year جو ہے ہماری انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ پوری کی پوری ریکور نہیں ہوتی we need to go for the fraction of years again so the project cash flows from the investment are we have the year first second and third year and then we have the related cash flows hundred dollars for the first year second year and five hundred for the third year test hundred what is the pay period for this particular these cash flows totalled to three hundred after the third year the total equal to eight hundred So the project pays back sometimes between the end of the year number 2 and the end of the year number 3. Out of this 500 initial cash flows for third year, we need to cover only 200. کہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے فرسٹ ایئر کا اور سیکنڈ ایئر کا جب ہم ملاتے ہیں تو دیٹ از 300 اب انیشیل کاسٹ کتنی ہے جو ہم نے ریکور کرنی ہے دیٹ از 500 اب بیلنس کتنا رہ گیا 200 کا اب اس سارے میں ان دونوں میں ہم نے کیلکولیٹ کیا کیا پے بیک پیریڈ پہلی ایگزامپل میں بھی اور دوسری ایگزامپل میں بھی اور دونوں ہی میں ہمارے پاس جو پے بیک پیریڈ آیا ہے وہ فریکشن آف ایئرس میں آ گیا کوشچن کہ اب ہم اس کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ کو کس طرح ڈسیزن میکنگ میں یوز کریں گے so based on this method of calculating payback we can make decision on investment decide on the cut off time say two years for the investment. Accept all the projects having payback of two years or less and reject all those having payback period more than two years. ہمارے پاس ڈسیشن کرائٹیریا کیا ہے کہ ابھی ہم نے یہ کہا کہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا کہ ہمارے پاس دونوں ہی پروجیکٹس کے پے بیک پیریڈ جو ہیں they were close to two years and certain number of months تو سب سے پہلے ہمیں ایک کٹ آف پوائنٹ ڈسائڈ کرنا ہے اور اگر ہم نے یہ کہا کہ صرف ایگزامپل ہم نے ڈسائڈ کیا ہے ٹو ایئرس کا تو ہم وہ سارے پروجیکٹ جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیں گے جن کا payback period is less than two years اور ہم وہ سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیں گے جن کا payback period is more than two years تو پے بیک پیریڈ ہی کے کانسیپٹ کو فردر الیبوریٹ کرنے کے لیے اب ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کمپریہ جس میں ہمارے پاس چار پانچ پروجیکٹ ہیں وتھ ڈفرنٹ کیش فلوز اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان سارے پروجیکٹ کے لیے ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں پے بیک پروجیکٹ اور اس میں ہم جو ہے فور ایئرس کے کیش فلوز لے رہے ہیں اور ٹائم پیریڈ زیرو جو ہے اور یہی وہ انیشیل انویسٹمنٹ ہے جس کو ہم نے ریکور کرنا ہے from these cash flows first year thirty second year forty third year from the first year and the second year they add up to seventy but what we need is hundred so the balance is thirty اب اس بیلنس تھرٹی کو ہم نے تھرڈ ایئر میں سے لینا ہے لیکن تھرڈ ایئر کے اپنے کیش فلوز جو ہیں وہ کتنی ہیں they are fifty so we need to take a fraction of thirty ration three point five so that is approximately اور exactly speaking six so total اس کا payback period for the project A کتنا ہوگا ٹو پوائنٹ سکس ایئرس اب ہم دیکھتے ہیں پروجیکٹ بی کو انیشیل کیش آؤٹ فلو کتنا ہے minus two hundred at the first forty at the end of the second year and at the end of the third year اگر ہم ان سارے ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہے forty plus twenty plus ten is seventy جبکہ ہمارے پاس آؤٹ فلو جو ہے that is two hundred so all the cash inflows including first year second year and third year they are not sufficient enough give us back this out flow of two hundred then we talk about the project C اس کی first year twenty for the second year ten for the third year and finally hundred and thirty for the four year تو اگر ہم ایڈ اپ کر دیں ان کو forty plus twenty sixty plus ten seventy تو ہمارے پاس سیونٹی ہے at the end of the third year and then we add one thirty in to eight so we come up exactly exactly one hundred تو جو پروجیکٹ سی ہے وہ ہمیں انیشیل انویسٹمنٹ پے بیک کرے گا آفٹر فور ایئرس اب ہم بات کرتے ہیں پروجیکٹ ڈی کی پروجیکٹ ڈی میں ہمارے پاس انیشیل انویسٹمنٹ یا out flow is two hundred cash in flows at the end of the first year is hundred at the end of the second year ہمارے پاس کیا ہمارے پاس یہاں پہ دو پے بیک پیریڈ آ گئے ایک دو سال آ گیا اور ایک چار سال آ گیا بات کرتے ہیں cash out flow is minus fifty اور اس کے بعد فرسٹریڈ ایٹ دیكنڈ ایئر ہمارے ہمارے پاس پہلے سال میں بلكہ سكس منتھس میں ہی ریکور ہو جاتی ہے اور اس كے بعد وہ پروجیکٹ جو ہے نیگیٹو كیش فلو جو ہے جنریٹ كرتا ہے تو اس صورت حال میں ہمیں ایک بہت ہی امپورٹینٹ لیسن جو ہے وہ ہم لرن کرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کے پروجیکٹ انڈرٹیک کریں کہ وہ تو بہت کم ٹائم پیریڈ میں ہمیں کیش پے بیک کر دیں لیکن اس کے بعد ہیوج نیگیٹو جو ہے وہ کیش فلوز جنریٹ کریں as is case for the last project E تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا پے بیک پیریڈ جو ہے that gives us rational decision making criteria تو اب انہی سارے ڈیسیشنس کو calculation of the payback period for all of these project we have summarise on this particular slide payback period of project A as 2.6 point six years جیسے کہ ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا project B never pays back because اس کی انیشیل اماؤنٹ ہی ہمیں ریکور نہیں ہوتی project C payback period of four year hundred project D has a two payback period four year ہم صرف انشیل کو دیکھیں مائنس ٹو ہنڈریڈ ہے اور اس کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے کیش فلوز کو دیکھیں تو وہ پلس ٹو ہنڈریڈ ہیں اینڈ دین تھرڈ ایئر میں minus two hundred and then fourth year میں the recovery of that two hundred is made project E is unrealistic but it pays back in six month thereby illustrating that a rapid payback does not guarantee a good investment so that basically is the summary of all of these calculation here اب ہم نے ابھی تک جو ہے دو انویسٹمنٹ کرائٹیریا جو ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے سلیکشن کے کرائٹیریا جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں ایک تو تھا نیٹ پرزینٹ کا اور دوسرا ہے ہمارا پے بیک پیریڈ کا اب ہم کمپیئر کرنا چاہیں گے دونوں ہی میتھڈس کو کہ اگر ہم پے بیک پیریڈ میتھڈ کو کمپیئر کریں نیٹ پرزینٹ ویلو میتھڈ کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا آبزرویشن جو ہیں وہ آتے ہیں کہ time value of the money is ignored یہ جب ہم آپ کو یاد ہوگا کہ نیٹ پرزینٹ ویلو کیلکولیٹ کرتے تھے تو ہم سارے فیوچر کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ بیک کرتے تھے اور ٹائم ویلو آف منی جو ہے اس کا رول واز ویری آبیس کہ اگر ہمیں تھرڈ ایئر میں ایک لارج اماؤنٹ ملتی ہے تو اس کا ڈسکاؤنٹنگ جو ہے فیکٹر بڑا ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ویلو اس کی کم ہے ورتھ کم ہے اس اماؤنٹ کی جو ہمیں ملے گی farther in future as compare to the amount جو ہمیں نیئر فیوچر میں مل رہی ہے لیکن جب ہم نے پے بیک پیریڈ کیلکولیٹ کیا تو اس میں ہم نے کہیں بھی ٹائم ویلو آف منی کے کانسپٹ کو یوز نہیں کیا تو one drawback of the payback period method is کہ it ignore time value of money concept ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ ان ٹوٹل کب جو ہے ریکور کر لیتی ہے فرم پھر ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف and that is it fails to consider risk difference کہ جب ہمارے پاس چار پانچ چھ پروجیکٹس ہیں some some of of the the projects projects are are more risky risky and less ہمارا فوکس جو ہے صرف صرف اور پے بیک پیریڈ میتھڈ ہی کے اندر کس چیز پہ ہے کہ کتنے عرصے میں ہماری انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکور ہو جائے گی کیش فلوز کو ایڈ اپ کریں تو کب وہ اکیومولیٹ ہو کے برابر ہو جائیں گے ہماری انیشیل انویسٹمنٹ کے that is the only focus لیکن جب ہم نے نیٹ پرزینٹ ویلو کیلکولیٹ کی تھی تو ہم نے کیا کیا تھا we had a separate discount factor for each and every project اور وہ جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر تھا اس میں انکارپوریٹڈ تھا دی ایلیمنٹ آف رسک زیادہ رسکی پروجیکٹ کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر زیادہ ہوگا کم رسکی پروجیکٹس کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر جو ہے وہ کم ہوگا لیکن جب ہم پے بیک پیریڈ میتھڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم رسک ڈفرینس کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں and finally it does not provide an objective base for a particular number for the cut off period کہ جب ہم نے پے بیک پیریڈ میتھڈ کی بات کی تو ہم نے کہا پروجیکٹ سلیکشن جو ہے کس طرح ہوگی that will be based on a standard اور کٹ آف پوائنٹ کہ اگر ہمارا پے بیک پیریڈ جو ہے calculated payback period is less than that calculated standard point تو ہم accept کر لیں گے اور اگر ہمارا calculated جو ہے that is more than that standard تو ہم اس کو reject کر دیں گے لیکن وہ standard جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے of course there is no objective criteria that is based on the subjective judgment so that is another weakness when we are comparing our payback period calculation with the اس کے ساتھ کچھ پوزیٹو کانوٹیشن ہیں کچھ اس کے کی بیسس پہ جو فارمس ہیں اس کو یوز کر رہی ہیں جو سب سے پہلی ہے ہمارے پاس جو کمپنیز ہیں وہ اسمال ڈوریشن کے لیے شارٹر ڈیوریشن کے لیے ایک سمپل اینڈ ایزی کیلکولیشن موجود ہے پے بیک پیریڈ کی جو ان کو رف ایسٹیمیٹ دے دیتا ہے اور اس سے وہ کیلکولیٹ کر کے وہ اپنے ڈسیشن میکنگ میں پے بیک پیریڈ میتھڈ کو یوز کرتے ہیں پھر ہم آتے ہیں اس کی دوسری بینیفٹ اینڈ دیٹ از کہ it's biased toward short term project emphasise on liquidity that is quickly freeing up cash for other uses تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم پے بیک پیریڈ کیلکولیشن کرتے ہیں تو موسٹ آف دی ٹائم ہم کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں ہماری ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ شارٹ ٹرم ڈیوریشن والے جو پروجیکٹ ہیں ان کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اسی فردر پوائنٹ کو فردر الیبوریٹ کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل بھی لیں گے جس میں ہمارے پاس ایک شارٹ ٹرم پروجیکٹ ہوگا اور ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوگا ہم یوز کریں گے payback period method and then we'll also calculate the net present value اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو پے بیک پیریڈ میتھڈ ہے اس کی باعث ہے زیادہ شارٹ ٹرم کی طرف جاتی ہے شارٹ ٹرم پروجیکٹ کی طرف جاتی ہے جسے ایک بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ شارٹ ٹرم پروجیکٹس میں جب ہم انویسٹ کرتے ہیں تو ویری کوکلی جو اماؤنٹ انویسٹ کی ہوتی ہے آرگنائزیشن نے وہ واپس آ جاتی ہے which becomes a source of liquidity for the firm thirdly just for more uncertain cash flows expect in later part of a project life though by ignoring them altogether اب ہمارے جو پے بیک پیریڈ کی کیلکولیشن ہے ہمارے جتنے فاردر فیوچر میں کیش فلو چلے جاتے ہیں ان کی رسکینس اور انسرٹینٹی بڑھ جاتی ہے لیکن ہمارا پے بیک پیریڈ جو ہے وہ سمپلی فوکس کرتا رہتا ہے ہمارے کرنٹ اور امیڈیٹ کیش فلوز کو کو تو مزید شارٹ ٹرم بایسنس ایکسپلین کرنے کے لیے let's take an example here کہ کنسیڈر دی فالوئنگ انویسٹمنٹ ایک ہے ہمارے پاس لانگ ٹرم اور ایک ہے ہمارے پاس شارٹ ٹرم دونوں ہی کی initial investment is exactly same جو لانگ ٹرم ہے اس کے کیش فلوز جو ہیں وہ چار سال تک آئیں گے جو شارٹ ٹرم ہے اس کے کیش فلوز جو ہیں وہ دو سال تک آئیں گے لیکن انیشیل انویسٹمنٹ دونوں ہی کی برابر ہے two hundred and fifty dollar تو ایئر زیرو میں two hundred fifty for the long project and two hundred fifty for the short project cash flows for the first year hundred for the long and hundred for the short for the second year hundred for the long short and then zeros for dart for the third and the fourth year but even cash flow for the long project even for year number three and year number four یعنی چاروں ہی سالوں میں ہمارے پاس کیش فلوز آ رہے ہیں اب ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں pay back period two hundred fifty ہم نے ریکور کرنے ہیں so the pay back period on the long is how many hundred for the first year hundred for the second year and then me need pay on this short project ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں کتنا آتا ہے ہنڈریڈ سیکنڈ ایئر میں کتنا آتا ہے ٹو ہنڈریڈ ہمیں چاہیے کتنا ہے hundred and fifty so what we like to do fillers short project is کی ڈیوریشن جو ہے ہمارے پاس پوائنٹ سیون فائیو ایئرس ہے اور لانگ پروجیکٹ از ریجیکٹڈ اب کوشچن ارائز کہ ہمارا جو لانگ پروجیکٹ ہے ہمیں ان ٹوٹل چار سالوں میں فور ہنڈریڈ جو ہے وہ کیش فلو جنریٹ کر کے دیتے ہیں جب ہم اس کو دیکھیں شارٹ کو تو ٹوٹل جو ہے cash flows three hundred hundred and two hundred تو جب پے بیک پیریڈ ہم نے کیلکولیٹ کیا تو شارٹ پروجیکٹ کا pay back period was less than two so we will be accepting it long اسی کو فردر اینالائز کرنے کے لیے ہم جو ہے نیٹ پرزینٹ ویلو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں so suppose we we require percent return on this kind of investment then N P for the کی short is equals to fifty which is today discount plus hundred first year divided by one pointing plus two hundred value is equal to minus eleven point eight one then is then P V for the long project cash out flow اور سال میں ہمارے پاس ہنڈریڈ ہے دوسرے میں ہنڈریڈ ہے تیسرے میں ہنڈریڈ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم نے وہی اینوٹی ہی کا فارمولا لیا ہے کہ 1 minus one over R to the power T and then this thing is divided by R تو جب ہم انیشیل انویسٹمنٹ کو سبٹریکٹ کرتے ہیں تو کم پوزیٹو این پی وی تو positive N P V is 35.5 for the long project whereas short project کے ہمارے پاس نیگیٹو این پی وی ہے which is 11.81 point eight one اب اگر ہم نے بیسڈ آن دی ایسی کرنا ہو تو کیا ہوگا share holder long increase share value جب ہم بات کرتے ہیں نیٹ present ویلو کی اور ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں نیٹ ویلو تو ہمارا ڈیسیزن جو ہے that does not with decision جو ہم نے پے بیک پیریڈ میتھڈ میں یوز کیا تھا تو پے بیک پیریڈ میتھڈ میں ہم نے کیا کیا تھا کہ شارٹ ٹرم پروجیکٹ ایکسپٹ کیا تھا لانگ ٹرم کو ریجیکٹ کیا تھا جب این پی وی کی بات کی جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نیٹ پرزینٹ ویلو جو اگر پوزیٹو ہو تو وہ شیئر کی ویلو کو بڑھا دیتی ہے تو based on that criteria we should be accepting the long term project so this is where be see کہ ہمارے جو پے بیک پیریڈ میتھڈ ہے اس کی نارملی بایسنس آتی ہے اس کا پوزیٹو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ it provide liquidity for the firm easily cash can be made available تو یہ ایڈوانٹیج ہے جس میں most of the time organization جو ہیں پے بیک پیریڈ میتھڈ کو یوز کرتی ہیں ایز اے ڈیسیشن کرائٹیریا جب انہوں نے شارٹ ٹرم پروجیکٹ جو ہے وہ انڈرٹیک کرنے ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سمرائز کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے پے بیک پیریڈ میتھڈ کے بارے میں کیا کیا پوائنٹ جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں پے بیک پیریڈ میں سامری میں the first point break even in accounting sense but not in economic sense کہ جب ہم پے بیک پیریڈ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیش آؤٹ فلو جو کہ ہماری انیشیل انویسٹمنٹ تھی وہ کب ہمیں واپس مل جاتا ہے یا ریکور ہو جاتا ہے وہ کیش انفلوز سے so we are only talking about the cash inflows and the out flows in an accounting sense we are not taking consideration the time value of money اس لیے ہمارے جو بریک ایون ون پوائنٹ ہے that is in an accounting sense but not in an economic sense. Number two, does not focus on right issue of impact of the investment on the value of the stock. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے short and long term project کی مثال لی تھی ایگزامپل لی تھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پے بیک پیریڈ میتھڈ میں جو ہے ہمارا شارٹ ٹرم پروجیکٹ جو ہے اس کو ہم نے ایکسپٹ کیا تھا لیکن جب ہم نے این پی وی کیلکولیٹ کی اور ہم نے یہ دیکھا چاہا کہ پوزیٹو این پی وی کس کی ہے اور کس کی وجہ سے شیئر ہولڈرز کی ویلتھ جو ہے وہ بڑھتی ہے تو پازیٹو این پی وی جو ہے وہ لانگ ٹرم پروجیکٹ کی تھی اس لیے ہمارا جو پے بیک پیریڈ میٹر ہے it does not focus on the value of the firm the impact of the project on the value of the firm پھر لاسٹلی ہے simplicity helpful for decisions on minor investment یہ جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ it is very simple to calculate اس لیے جب اس کی کیلکولیشن آسان ہے تو ایون لارج سائز آرگنائزیشن اپنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کو ویلیویٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پے بیک پیریڈ میتھڈ جو ہے وہ یوز کرتی ہیں finally talk about the advantages and the disadvantages of the pay back period method تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ایڈوانٹیجز تو سب سے پہلے ہے easy to understand just for uncertainty of later cash flows and bias ٹوڈ لکوڈیٹی کہ سب سے پہلی جو ہے اس کی ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ it is very easy to understand and calculate of course لیکن دوسری جو ہے اس کی ایک اور یہ ہے کہ لیٹر پارٹ میں جو انسرٹینٹی ہوتی ہے کیش فلوز کی اس کو بھی یہ ٹیک کیئر کر لیتا ہے کیونکہ فوکس جو ہے وہ سارے کا سارا انیشیل کیش فلوز پہ رہتا ہے and then therefore it also provide liquidity for the firm اب آتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف کہ ڈس ایڈوانٹیجز میں it ignore the time value of money جو کہ بارہا ہم نے دیکھا ہے کیلکولیشن میں ہم ٹائم ویلیو آف منی کو یوز کرتے ہیں جبکہ پے بیک پیریڈ میں کہا تھا کہ ہمارا جو کٹ آف پوائنٹ ہے جو اسٹینڈرڈ ہے جس کے ساتھ ہم نے کمپیئر کرنا ہے کو وہ بھی ہمارا آربیٹری ہے سبجیکٹو ہے and therefore we may come up with a wrong decision. It ignores the the cash flows beyond cut-off Of date. course, جب ہمارا پے بیک پیریڈ میتھڈ کے cash out flow generated by the project of cash flows ہیں تو ہم سارے کے سارے کیش فلوز کو ڈیو کنسیڈریشن دیتے ہیں اور سب کو ہی ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں in terms of today and finally biased against long term project such as research and development and new project کہ اگر ہم لانگ ٹرم پروجیکٹس میں دیکھنا چاہیں گے کہ پے بیک پیریڈ میتھڈ لگائیں تو most of the time short term project جو ہیں اگر آلٹرنیٹو موجود ہے تو پے بیک پیریڈ میتھڈ کے اندر ہم جو ہے we will end up selecting the short term project and we will be simply آج کے لیکچر میں ہم نے کیپیٹل بجٹنگ کیا اور ہم نے بات کی پرزینٹ ویلو کی اس میں اگزامپل لی اور ہم نے یہ دیکھا کہ پروجیکٹ جن کی پوزیٹو این پی وی ہو ان کو سلیکٹ کرنا چاہیے اینڈ پروجیکٹ جن کی نیگیٹو این پی وی ہو ان کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے پھر ہم نے ڈسکشن کی on the pay back period method pay back period method میں ہم یہ دیکھنے آئے کہ it is the time period during which ہمارے کیش فلوز جو ہیں they are sufficient enough to pay back the initial investment اس میں فیو ایگزامپل ہم نے لی اینڈ فائنلی ہم نے یہ دیکھا کہ پے بیک پیریڈ میتھڈ جو ہے that is very simple to calculate easy اس لیے موسٹ آف دی ٹائم جو ہے ایون لارج سائز آرگنائزیشن جو ہے وہ pay back period method use کرتے ہیں for evaluating small size project اور اوور آل ہمارا پے بیک پیریڈ میتھڈ جو ہے اس کی بایسنس جو ہے that is in favour of the short term project and against the the the the long-term project. Because very nature of of calculation payback period method is such کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ریکور کر لیں انیشیل کیش فلوز کو اتنا ہی وہ پروجیکٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک اور کانسپٹ آ جاتا ہے لکوڈیٹی کا کہ ہمارا ایک اور پازیٹو پوائنٹ آ جاتا ہے اس سے پے بیک پیریڈ میتھڈ ہی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ ہمیں ایک لکوڈیٹی جو ہے وہ بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ جلدی جلدی ہمارے جو بھی پروجیکٹ کیش ریکور کر دیتے ہیں they provide the liquidity for the firm لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پے بیک پیریڈ میتھڈ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری یارڈ اسٹک کیا ہے کہ calculated pay back period method کو ہم کمپیئر کس سے کرتے ہیں سرٹن یارڈ اسٹک کا کٹ آف پوائنٹ وہ کٹ آف پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس سبجیکٹو ہے اور وہ کیونکہ آبجیکٹو نہیں ہے تو وی نے کم اپ ود ا سینیریو جس میں ہم ایک رانگ کٹ پوائنٹ کی وجہ سے ایک پلازیبل پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دیں اینڈ اف کورس فائنلی اس کی ایک جو ڈرا بیک ہے بیس کی contribution the value of the firm کیا ہے جبکہ این پی وی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم وہ پروجیکٹ لیں گے جو overall value of the firm کو انہانس کرتے with positive N P V اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارا فوکس یہ نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ کی اوور آل کنٹریبیوشن جو ہے ٹو دی دی فرم وہ کیا ہے we rather focus only on liquidity جو کہ یہ پروجیکٹ پرووائڈ کرتا ہے ٹو دی فرم تو یہ تو تھا ہمارا پے بیک پیریڈ میتھڈ تو ان اگلے لیکچر میں ہم کیپٹل بجٹنگ ہی جو کہ ہے ہماری لانگ ٹرم ڈیسیشن میکنگ ہی کے سرٹن کرائٹیریا اس میں ہم بات کریں گے ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن کی اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے دوسری میز کو بھی ڈسکس کریں گے تو آج کے لیے ڈاکٹر طلت کو اجازت دیجیے اللہ حافظ